اور لوت کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی